حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور خون کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک رق کا خون ہے تم خیال رکھنا جب تمہارے حیض کے دن آ جائیں تو نماز نہ پڑھو اور جب گزر جائیں تو نہا دھو کر آئندہ حیض تک نماز پڑھو یہ حدیث دلیل ہے کہ قرعی سے مراد حیض ہے امام امام ابو عبد الرحمن یعنی نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو حضرت عروا سے ہشام بن عروا نے بھی بیان کیا ہے لیکن انہوں نے وہ الفاظ ذکر نہیں کیے جو منظر نے ذکر کیے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر دو سو بارہ